أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو میں تلاش کروں اے مشرکو حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے واقعیت کے ساتھ بھیجی گئی ہے سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے اور آپ کے رب کا کلام واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے اللہ کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ اللہ خوب سن رہے ہیں خوب جان رہے ہیں اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ اے نبی ان کا کہنا مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بے راہ کر دیں وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں بال یقین آپ کے رب ان کو خوب جانتے ہیں جو اللہ کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کو بھی خوب جانتے ہیں جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ کا قرآن قول فیصل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے اور تمہارے درمیان کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو حکم قرار دوں حالانکہ اللہ نے تمہاری طرف ایک تفصیلی کتاب قرآن مجید اتار دی ہے اور صرف تمہیں پر نہیں بلکہ یہ کتاب اہل کتاب کے لیے بھی اتری ہے اور یہ یہود و نصارہ سب جانتے ہیں کہ یہ در حقیقت اللہ کے پاس سے اتری ہوئی ہے کیونکہ تمہارے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر انبیاء متقدمین کی بشارتیں موجود ہیں بس تم شک میں نہ پڑو جیسا کہ فرمایا ہم نے آپ کی طرف اے نبی جو نازل کیا ہے اگر اس کی طرف سے آپ شک میں ہیں تو ان لوگوں سے پوچھئے جو اہل کتاب ہیں آپ کی طرف آئی ہوئی وہی بالکل برحق ہے پس شک میں نہ پڑیے یہ آیت بطور شرط ہے اور یہ ضروری نہیں کہ شرط واقع بھی ہو جائے قول تعالی تمت کیلی ربک و وعدلا یعنی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل پر ختم ہوتی ہے جو کچھ وہ اللہ فرماتے ہیں امر حق ہے امر حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا اور جو کچھ وہ حکم دیتے ہیں وہ عدل کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا وہ اللہ جس بات سے روکتے ہیں وہ باطل ہوتی ہے فساد انگیز چیز ہی سے وہ روکتے ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا یہ امر ہم بالمعروفی عن کر یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ کے احکام بدلنے والا کوئی نہیں وہ اپنے بندوں کی باتوں کو سنتے ہیں ان کی حرکات و سکنات کو جانتے ہیں اور ہر عامل کے عمل کا بدلہ اسی کے مطابق دیتے ہیں دنیا میں گمراہ لوگوں کی کثرت ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر بنی آدم کے احوال گمراہی سے پر ہیں جیسا کہ فرمایا پہلے کے اکثر لوگوں نے گمراہی اختیار کر لی تھی اور فرمایا کہ تم اے نبی کتنی ہی تمنا کیوں نہ کرو اکثر لوگ تو ایمان لانے والے ہے ہی نہیں وہ گمراہی میں ہیں اور لطیفہ یہ ہے کہ خود انہیں اپنے عمل اور کردار پر یقین نہیں وہ زن باطل میں بھٹک رہے ہیں اٹکل سے باتیں بنا لیتے ہیں توہم پرستی میں گھرے ہوئے ہیں اللہ یخرسون خرص کے معنی اٹکل اور اندازہ خرص نقل کہتے ہیں کہ درخت اور پودوں کا اندازہ لگانا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اندازہ یہ ہے کہ وہ اپنی راہ سے بھٹکنے والوں کو خوب جانتے ہیں اسی وجہ سے بھٹکنا ان پر آسان کر دیتے ہیں اور ہدایت پانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور ان پر بھی ہدایت کو آسان بنا دیتے ہیں ہر ایک کے لیے جو مناسب ہے وہی اس پر آسان ہوتی ہے اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہمیں اپنی اطاعت اور دین کی طرف پھیر دیجیے اور ان پر ثابت قدمی نصیب فرمائیے